تصور شیخ کائنات اجرام اجرام سماوی موالید ثلاثہ وغیرہ کتنی ہی محلوقات اور موجودات کا مجموعہ ہے کائنات کے تمام اجزاء اور افراد میں ایک ربط موجود ہے مادی آنکھ اس ربط کو دیکھ سکے یا نہ دیکھ سکے اس کے وجود کو تسلیم کرنا پڑے گا جب ہم کسی چیز کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں تو اسے دیکھتے ہیں دیکھنے سے ہمیں اس چیز کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور ہم اس کو صفات کو سمجھ لیتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس چیز کی ذات اور صفات ہمارے اندر دور کرتی ہے ہم آگ کو دیکھتے ہیں اس کا تصور کرتے ہیں یا اس کا تذکرہ سنتے ہیں تو آگ کی صفات محسوسات بن کر ہمارے اندر سے گزرتی ہیں یہ عمل بہت ہلکا ہو یا محض ادراک کی سطح پر ہو بہرحال ایسا ہوتا ضرور ہے ہم آگ کے تصور کے ساتھ ساتھ گرمی اور روشنی کا احساس کرتے ہیں سرسبز و شاداب درخت کو دیکھ کر کسی ہرے بھرے باغ کا تذکرہ سن کر ہمارے اندر فرحت شگفتگی اور ٹھنڈک کی لہر دوڑ جاتی ہے اسی قانون کے تحت جب ہم محمود کو دیکھتے ہیں یا محمود کا نام سنتے ہیں یا محمود کا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ہمارے ذہن میں لفظ محمود یا محمود کے ہجے نہیں آتے بلکہ محمود کی ذات اور شہصیت آتی ہے جو کتنی ہی صفات کا مجموعہ ہے انسان کو علم و فن یا کسی صلاحیت کی منتقلی دو طرح سے عمل میں آتی ہے ایک طرز میں اسے کسی استاد کے آگے تلمس طے کر کے بیٹھنا پڑتا ہے اور استاد سبکن سبکن گوئی علم سکھاتا ہے وہ الفاظ تحریر اور عملی مظاہرات کی مدد سے تعلیم دیتا ہے اور شاگرد بدتریج اسے اپنے ذہن میں محفوظ کرتا جاتا ہے علم کی گہرائی اور وسط نیس شاگرد کے ذوق و شوق کی مناسبت سے علم کی منتقلی میں ہفتوں مہینوں اور بعض اوقات سالوں کا عرصہ لگ جاتا ہے منتقلی کی دوسری طرز میں الفاظ تحریر یا کسی منظم مظاہرے کی ضرورت نہیں پڑتی علم یا صلاحیت صرف توجہ اور ذہنی تعلق کی وجہ سے منتقل ہو جاتی ہے اس کی مثال اس کی واضح مثال مادری زبان ہے بچہ اپنی ماں یا ماحول کے دوسرے افراد سے تحریری یا زبانی کوئی سبق نہیں لیتا محض تحلیقی ربط اور ذہنی قربت اور تعلق کی وجہ سے وہی زبان بولنے لگتا ہے جو اس کی ماں کی زبان ہوتی ہے یا جو زبان اس کے ماحول کے افراد بولتے ہیں وہ زبان کی ساخت الفاظ اور جملوں سے بتائے بغیر وہی مطلب احض کرتا ہے جو دوسرے افراد سمجھتے ہیں نہ صرف مادری زبان بلکہ دوسری بہت سی صلاحیتیں عادات و اتوار بچے کے ماحول سے اس طرح منتقل ہو جاتے ہیں کہ بچے کو انہیں سیکھنے کے لیے شاگرد کا مروجہ کردار ادا نہیں کرنا پڑتا روحانی علوم کی منتقلی میں بنیادی طور پر دوسری طرز کام کرتی ہے شاگرد اور استاد کے درمیان روحانی اور قلبی رشتے کی بدولت استاد کے علوم استاد کی طرز فکر اور انوار شاگرد کو منتقل ہوتے رہتے ہیں اور شاگرد کا شعور ان چیزوں کے مفہوم کو بدتریج سمجھتا رہتا ہے روحانی استاد ثانوی طور پر روحانی علوم کو درجہ بندی کے ذریعے اسباق کی صورت میں اور مظاہرات کی شکل میں شگرد سے متعارف کراتا ہے تاکہ شعور ترتیب وار اسے یاد رکھنے کے قابل ہو سکے شاگرد کے دل میں استاد کی محبت اور عشق شاگرد کے ذہن کو آب و تاب بہشتا ہے جب شاگرد استاد کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس سے سوال جواب کرتا ہے استاد کے ارشادات سے مستفیض ہوتا ہے اس کی قربت میں موجود رہتا ہے تو اوپر بیان کیے گئے تحلیقی قانون کے مطابق استاد کی شخصیت اپنی تمام صفات کے ساتھ شاگرد کے اندر دور کرتی رہتی ہیں اس لیے روحانی استاد کی خدمت میں حاضر باش رہنے کی اہمیت دی جاتی ہے اسی قانون کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ شاگرد استاد کی شخصیت کو اپنے اندر جبز کرنے کے لیے تصور کی قوت سے کام لے اس بات کے لیے روحانی استاد کا تصور کرایا جاتا ہے تاکہ تصور کے ذریعے استاد سے قائم ذہنی تعلق توانا ہو جائے چنانچہ جب کوئی شاگرد اپنے روحانی استاد کا تصور کرتا ہے تو استاد کی صفات اور استاد کی صلاحیتیں اس کی روح میں گردش کرنے لگتی ہے جتنی دیر وہ استاد کی طرف متوجہ رہتا ہے استاد کی صفات اور اس کے انوار شاگرد کے ذہن کی سطح پر ریز ہوتے رہتے ہیں تصور کی مسلسل مشق سے شاگرد کے اندر ایک ایسی کیفیت راسخ ہو جاتی ہے جس سے اس کا روحانی ربط ہر وقت استاد کی ذات سے قائم ہو جاتا ہے استاد کے اندر معرفت اللہ کی صلاحیت مسلسل منتقل ہوتی رہتی ہے ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب شاگرد اپنے استاد کا عکس بن جاتا ہے اس مقام کو تصوف میں فنا فی شیخ کا نام دیا جاتا ہے اور روحانی استاد کے تصور کو تصور شیخ کہتے ہیں روحانی استاد کا تصور کئی طریقوں سے کیا جاتا ہے ایک شاگرد مراقبے میں یہ تصور کرتا ہے کہ اس کا استاد سامنے موجود ہے دو یہ تصور کرتا ہے کہ استاد اس پر توجہ کر رہا ہے اور انوار و برکات لہروں کی صورت میں اس کے اندر جذب ہو رہے ہیں تین استاد کی ذات اس کے وجود پر محیط ہے چار وہ ہر وقت اور ہر آن خود کو استاد تصور کرتا ہے گویا اس کی ذات استاد کی ذات ہے یہ طریقہ تمام طریقوں میں اعلیٰ ترین ہے کیونکہ اس میں شاگرد اپنی ذات کی نفی کر دیتا ہے تصور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل روحانی استاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے فیض یاب ہو اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز فکر حاصل ہو چنانچہ جب کوئی شاگرد اپنے روحانی استاد میں فنا ہو جاتا ہے تو اس کی طرز فکر اور افتاد طبیعت وہی ہوا جاتی ہے جو استاد کی ہے اور وہ روحانی طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں جذب ہونا شروع ہو جاتا ہے اس نسبت کو قوی کرنے کے لیے شاگرد سے تصور رسول کرایا جاتا ہے تاکہ روحانی ربط مضبوط ہو اور شاگرد انوار نبوت سے فیضیاب ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور نظر عنایات سے شاگرد اپنی ہمت اور سکت کے مطابق ان انوار قدسی کا مشاہرہ کرتا ہے جن کا مشاہدہ نور نبوت کے فیضان سے ممکن ہے جب نور نبوت سے شاگرد کے لطائف حضور پاک علیہ وسلام رنگین ہو جاتے ہیں تو وہ فنا فر رسول کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے مدارج کے اعتبار سے تصور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی طریقے ہیں ایک مراقبے میں مسجد نبوی یا گمبد حضر کا تصور کیا جاتا ہے دو شگرد یہ تصور کرتا ہے کہ مدینہ منورہ سے انوار اس کے اندر جذب ہو رہے ہیں تین شاگرد کے قلب پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نورانی الفاظ میں لکھا ہوا ہے اور اس کے انوار سے قلب روشن ہیں چار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخت نبوت پر جلبہ فرما ہے اور آپ کے قلب مبارک سے انوار و تجلیات شگرد کے قلب میں منتقل ہو رہے ہیں پانچ شاگرد یہ تصور کرتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب موجود ہے اور حضور اسے ملاحظہ فرما رہے ہیں جس طرح مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اور اپنے درمیان میڈیم یا رسول مانتے ہیں اسی طرح مختلف طبقہ فکر کے لوگ دیگر مقدس ہستیوں کو خدا اور اپنے درمیان رابطے کا ذریعہ سمجھتے ہیں یہودی حضرت موسیٰ پر عیسائی حضرت عیسیٰ پر ہندو کرشن جی یا رام چندر جی پر پارسی جناب زرتشت پر یقین رکھتے ہیں بدھ مت کے پیروکار مہاتما بدھ کو نجات دہندہ تصور کرتے ہیں اسی یقین کی روشنی میں ان لوگوں کے ہاں گرو کے تصور کے بعد ان مقدس ہستیوں کا تصور کیا جاتا ہے ذات الہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذہن مبارک اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے اور اس پر تجلیات ربانی نازل ہوتی رہتی ہیں جب روحانیت کے راستے پر سفر کرنے والا کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روحانی طور پر اس درجہ قربت حاصل کر لیتا ہے کہ اس کا ذہن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور انوار نبوت کے فیضان سے مصفح ہو جاتا ہے تو اس پر اللہ کی تجلیات کا نزول شروع ہو جاتا ہے عملی طور پر اس مشاہدے کو مستحکم کرنے کے لیے ذات بار تعالیٰ کا تصور کرایا جاتا ہے تاکہ نسبت کی جڑیں گہری ہو جائیں اور عرفان ذات کا سفر جاری رہے جب اس راستے پر چلنے والا کوئی شخص تجلیات ذات میں انہماک حاصل کر لیتا ہے تو اس مقام کو فنا فی اللہ یا فنا فی الزات کہتے ہیں تصور ذات میں ذات کی بجائے اللہ کی ذات کا تصور کیا جاتا ہے اللہ کی ذات الفاظ اور بیان سے باہر ہے تصور ذات میں صفات کی بجائے اللہ کی ذات کا تصور کیا جاتا ہے اللہ کی ذات الفاظ اور بیان سے باہر ہے اور ذہن کی کوئی بھی پرواز اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی البتہ ادراک کی حدو میں اللہ کی موجودگی کو محسوس کیا جا سکتا ہے قرآن پاک میں ارشاد ہے اور کسی آدمی کی حد نہیں کہ اس سے باتیں کرے اس سے باتیں کرے اللہ مگر اشارے سے یا پردے کے پیچھے سے یا بھیجے پیغام لانے والا سورہ شعرا آیت نمبر اکاون اس آیت میں انسانی حواس کی رسائی بیان ہوئی ہے جب اللہ انسان کو محاطب کرتے ہیں تو اشارہ کرتے ہیں اور دل دیکھ اور جان لیتا ہے اللہ کے اس طرز تکلم کو وہی کہتے ہیں دوسری طرز میں اللہ ایلچی کے ذریعے بات کرتے ہیں یعنی آنکھیں ایلچی کو دیکھتی ہیں تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کسی اپنے بندے پر رونمائی کرتے ہیں اس طرز کا نام حجاب ہے مثلا اللہ ایک جمیل اور نور اعلیٰ نور صورت میں بندے پر جلوہ فرماتے ہیں یہ جمیل صورت اللہ نہیں بلکہ حجاب ہے تصور ذات کے مراقبے میں الفاظ اور بیان کی مختلف طرزوں میں اللہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے تصور ذات کے بہت سارے طریقے ہیں ایک صاحب مراقبہ تصور کرتا ہے کہ اس کے قلب پر اسم اللہ نورانی الفاظ میں لکھا ہوا ہے اور اس کی نورانی شعاؤں سے سارا عالم منور ہے دو وہ عرش پر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہے تین اللہ تعالیٰ کی ذات تجلہ کی صورت میں اس کے سامنے ہیں چار اللہ اس پر توجہ فرما رہے ہیں اور توجہ انوار کی صورت میں اس پر وارد ہو رہی ہے پانچ روحانیت کا طالب یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں اس کو مراقبہ رویت کہتے ہیں چھ قرآن پاک میں ارشاد ہے تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے چنانچہ مراقبہ میں اللہ کے ساتھ ہونے کا تصور کیا جاتا ہے اس مراقبے کو مراقبہ میت کہتے ہیں سات مراقبے میں اس آیت کا تصور قائم کیا جاتا ہے کہ ہم تمہاری رگ جہاں سے بھی زیادہ قریب ہیں اس مراقبے کا نام مراقبہ اقرب ہے آٹھ کرو ادھر اللہ ہے مراقبے میں اس آیت کے مطابق یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ہر طرف اللہ ہی اللہ اللہ ہے ہے نو قرآن پاک میں ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے چنانچہ صاحب مراقبہ یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ تمام اشیاء اور ساری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے دس مراقبے میں اللہ کی ہستی کو ایک لامحدود سمندر خیال کرتے ہوئے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ صاحب مراقبہ ایک کی مانند اس سمندر میں ڈوبا ہوا ہے گیارہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ کائنات فنا ہو کر عدم ہو گئی اور صرف اللہ باقی ہے جب سالک کو تصور ذات میں کمال حاصل ہو جاتا ہے تو وہ روحانی استاد کی توجہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور کے تصرف اور رحمت سے تجلی ذات کا اطراف کر لیتا ہے